ماں بہنوں سے ہے یہ میری التی جا خود کو پردے میں رکھے برائے خدا ماں بہنوں سے ہے یہ میری التی جا خود کو پردے میں رکھے برائے خدا کو بے شک نصیحت کا کچھ حق نہ تھا مجھ کو بے شک نصیحت کا کچھ حق نہ تھا پر میں جذبات بات کو اپنے کرتا بھی کیا میں بھی بیٹا ہوں یا بھائی ہوں آپ کا میری باتوں کا ہرگز نہ مانے برا ماؤ بہنوں سے ہے یہ میری التیجا خود کو پردے میں رکھے برائے خدا ہم پہ احسان ہے کس قدر دین کا ہم پہ احسان ہے کس قدر دین کا اس کے احکام اس کے قوانین کا یہ در اصل زیور خواتین کا یہ در اصل زیور خواتین کا جس کو ہم نے بنایا ہے ایک مسئلہ ماؤ بہنوں سے ہے یہ میری التیجا خود کو پردے میں رکھے برائے خدا ماؤ بہنوں سے ہے یہ میری التیجا خود کو پردے میں رکھے برائے خدا جو مقام عورتوں کا ہے اسلام میں ہو نہیں سکتا مغرب کی اقوام میں جو مقام عورتوں کا ہے اسلام میں ہو نہیں سکتا مغرب کی اقوام میں وہ تو آگے ہیں غیرت کے نیلام میں ہم یہ سوچے کہ آخر ہمیں کیا ہوا ماؤ بہنوں سے ہے یہ میری التیجا ماؤ بہنوں سے ہے یہ میری خود کو پردے میں رکھے برائے خدا بیٹیاں جو کہ پھرتی ہیں یوں بے نقاب بیٹیاں جو کہ پھر بے نقاب سر پہ ماں باپ کے بھی ہے اس کا عذاب سر پہ ماں باپ کے بھی ہے اس کا عذاب کیوں نہ تم نے دیا ان کو در سے حجاب کیوں نہ تم نے دیا ان کو در سے حجاب روز میں یہ پور گا ان سے خدا ماؤ بہنوں سے ہے یہ میری جا خود کو پردے میں رکھے برائے خدا یہ جو کالج کی مخلوط تعلیم ہے یہ جو کالج کی مخلوط تعلیم ہے در حقیقت یہ محتاج ترمیم ہے یہ خلاف تقاضائے تکریم ہے یہ خلاف تقاضائے تکریم ہے غیر میں حرم کا ہو امنا سامنا ماؤ بہنوں سے ہے یہ میری گلتی جا خود کو پردے میں رکھے برا خدا ماؤ بہنوں سے ہے یہ میری جا خود کو پردے میں رکھے برائے خدا جس میں پھنس کر ہمارا برا حال ہے جس میں پھنس کر ہمارا برا حال ہے در حقیقت یہی مغربی جالے ہے جس غیرت مسلمہ کی پا مالے جس جس غیرت مسلمہ کی پا مالے کھیل سارا ہے یہ سوچا سمجھا ہوا ماؤ بہنوں سے ہے یہ میری جا خود کو پردے میں رکھے برائے خدا میں نہیں مانتا مغربی ساز کو میں نہیں جانتا مغربی ساز کو میں نہیں جانتا روسی آواز کو میں نہیں جانتا روسی آواز کو کوئی سمجھے تو اسلام کے راز کو کوئی سمجھے تو اسلام کے راز کو اس نے کیوں حکم پر دیکھا ہم کو دی ماؤں بہنوں سے ہے یہ میری جا خود کو پڑھ دے رکھے برائے خدا میں نے مانا ترقی کا یہ دور ہے میں نے مانا ترقی کا یہ دور ہے اس صدی کا تقاضا بھی کچھ اور ہے اس صدی کا تقاضا بھی کچھ اور ہے پر یہ تا بھی تو قابل غور ہے پر یہ نک بھی تو قابل غور ہے کیا ترقی میں مانع ہے شرم و حیا ماں بہنوں سے یہ میری التیجا ماؤ بہنوں سے ہے یہ میری التیجا خود کو پردے میں رکھے برائے خدا مجھ کو تسلیم نہیں نیت بہت صاف ہے مجھ کو تسلیم نیت بہت صاف ہے اس میں کچھ شک نہیں دل بھی شفاف ہے پر یہ خود ہی کہے کیا یہ انصاف ہے پر یہ خود ہی کہیں کیا یہ انصاف ہے حکم قرآن کا ہم نے رد کر دیا ماں بہنوں سے ہے یہ میری التیجا خود کو پردے میں رکھے برائے خدا ماں بہنوں سے ہے یہ میری جا خود کو پردے میں رکھے برائے خدا ماؤ بہنوں سے یہ میری جا خود کو پردے میں رکھے برائے خدا